اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپن طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچی تو نا امید ہو جاتا ہے